ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے یعلا بن مسلم اور عمر بن دینار نے خبر دی سعید بن جبیر سے دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی اور دیگر راوی کے مقابلے میں بعض الفاظ زیادہ کہتا ہے اور ان کے علاوہ ایک اور صاحب نے بھی سعید بن جبیر سے سن کر بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کے گھر حاضر تھے انہوں نے فرمایا کہ دین کی باتیں مجھ سے کچھ پوچھو میں نے عرض کیا اے ابو عباس اللہ آپ پر مجھے قربان کرے کوفہ میں ایک وائز شخص نوف نامی ہے اور وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے والے وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں ابن جریج نے بیان کیا کہ عمر بن دینار نے تو روایت اس طرح بیان کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا دشمن خدا جھوٹی بات کہتا ہے اور یعلا بن مسلم نے اپنی روایت میں اس طرح مجھ سے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسا اللہ کے رسول تھے ایک دن آپ نے لوگوں بنی اسرائیل کو ایسا آواز فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دل پسیج گئے تو آپ واپس جانے کے لیے مڑے اس وقت ایک شخص نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر اللہ نے موسا پر عطاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی تھی ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی جانتا ہے ان سے کہا گیا کہ ہاں تم سے بھی بڑا عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار وہ کہاں اللہ نے فرمایا جہاں فارس اور روم کے دو دریا ملے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار میرے لیے ان کی نشانی ایسی بتلا دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں اب عمر بن دینار نے مجھ سے اپنی روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تم سے مچھلی تمہاری زمبیل سے چل دے وہیں وہ ملیں گے اور یالا نے حدیث اس طرح بیان کی کہ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لو جہاں اس مچھلی میں جان پڑ جائے وہ وہیں ملیں گے موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ساتھ لے لی اور اسے ایک زمبیل میں رکھ لیا آپ نے اپنے ساتھی یوشا سے فرمایا کہ میں بس تمہیں اتنی تکلیف دیتا ہوں کہ جب یہ مچھلی زمبیل سے نکل کر چل دے تو مجھے بتانا انہوں نے عرض کیا کہ یہ کون سی بڑی تکلیف ہے و از قالا موسا فتح میں وہ فتح رفیق سفر یوشا بن نون تھے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث نے اپنی روایت میں یوشا کا نام نہیں لیا بیان کیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں ٹھہر گئے جہاں نمی اور ٹھنڈ تھی اس وقت مچھلی تڑپی اور دریا میں کود گئی موسا علیہ السلام سو رہے تھے اس لیے یوشا نے سوچا کہ آپ کو جگانا نہ چاہیے لیکن جب موسا بیدار ہوئے تو وہ مچھلی کا حال کہنا بھول گئے اسی عرصے میں مچھلی تڑپ کر پانی میں چلی گئی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی جگہ پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور مچھلی کا نشان پتھر پر جس پر سے گئی تھی بن گیا عمر بن دینار نے مجھ ابن جرید سے بیان کیا کہ اس کا نشان پتھر پہ بن گیا اور دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو ملا کر ایک حلقے کی طرح اس کو بتایا بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی دن اور باقی رات چلتے رہے آخر کہنے لگے ہمیں اب اس سفر میں تھکن ہو رہی ہے ان کے خادم نے عرض کیا اللہ نے آپ کی تھکن کو دور کر دیا ہے اور مچھلی زندہ ہو گئی ہے ابن جریج نے بیان کیا کہ یہ ٹکڑا سعید بن جبیر کی روایت میں نہیں ہے پھر موسا علیہ السلام اور یوشا دونوں واپس لوٹے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابن جریج نے کہا مجھ سے عثمان بن نبی سلیمان نے بیان کیا کہ خضر علیہ السلام دریا کے بیچ میں ایک چھوٹے سے سبز زین پوش پر تشریف رکھتے تھے اور سعید بن جبیر نے یوں بیان کیا کہ وہ اپنے کپڑے سے تمام جسم لپیٹے ہوئے تھے کپڑے کا ایک کنارہ ان کے پاؤں کے نیچے تھا اور دوسرا سر کے تلے تھا موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا میری اس زمین میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا آپ کون ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسا ہوں پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل فرمایا کہ ہاں پوچھا آپ کیوں آئے ہیں فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت کا علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا موسا علیہ السلام کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے اس کا پورا سیکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اسی طرح آپ کو جو علم حاصل ہے اس کا پورا سیکھنا میرے لیے مناسب نہیں اس عرصے میں ایک چڑیا نے اپنی چونچ سے دریا کا پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے دریا کا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے کشتی پر چڑھنے کے وقت انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں دیکھیں جو ایک کنارے والوں کو دوسرے کنارے پر لے جا کر چھوڑ آتی تھیں کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے صالح بندے ہیں ہم ان سے کرایہ نہیں لیں گے لیکن خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیے اور اس میں تختوں کی جگہ کیلیں گاڑ دیں موسا نے کہا آپ نے اس لیے اسے پھاڑ ڈالا کہ اس کے مسافروں کو ڈبو دیں بلا شبہ آپ نے ایک بڑا ناگوار کام کیا ہے مجاہد نے آیت میں امرا کا ترجمہ منکرہ کیا ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سوال تو بھولنے کی وجہ سے تھا لیکن دوسرا بطور شرط تھا اور تیسرا قصدن انہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے سوال پر کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں تنگی نہ کیجیے پھر انہیں ایک بچہ ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا یادا نے بیان کیا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خضر علیہ السلام کو چند بچے ملے جو کھیل رہے تھے آپ نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا جو کافر اور چالاک تھا اور اسے لٹا کر چھری سے ذبح کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بلا کسی خون کے ایک بے گناہ جان کو جس نے کہ برا کام نہیں کیا تھا قتل کر ڈالا ابن عباس علیہ السلام آیت میں ذاکیہ کی جگہ زکیہ پڑھا کرتے تھے بمانی مسلمہ جیسے غلامہ زکیہ میں ہے پھر وہ دونوں بزرگ آگے بڑھے تو ایک دیوار پر نظر پڑی جو بس گرنے ہی والی تھی خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا سعید بن جبیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح یعلا بن مسلم نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ خضر علیہ السلام نے دیوار پر ہاتھ پھیر کر اسے ٹھیک کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے سعید بن جبیر نے اس کی تشریح کی کہ اجرت جسے ہم کھا سکتے آیت وکانہ ورا اہم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وقان امام اہم کی یعنی کشتی جہاں جا رہی تھی اس ملک میں ایک بادشاہ تھا سعید کے سوا دوسرے راوی اس بادشاہ کا نام حدد بن ودد نقل کرتے ہیں اور جس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کا نام لوگ جیسور بیان کرتے ہیں وہ بادشاہ ہر نئی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا اس لیے میں نے چاہا کہ جب یہ کشتی اس کے سامنے سے گزرے تو اس کے اس کی عیب کی وجہ سے اسے نہ چھینے جب کشتی والے اس بادشاہ کی سلطنت سے گزر جائیں تو وہ خود اسے ٹھیک کر لیں گے اور اسے کام میں لاتے رہیں گے بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے کشتی کو پھر سیسا لگا کر جوڑا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ تارکول سے جوڑا تھا اور جس بچے کو قتل کر دیا تھا تو اس کے والدین مومن تھے اور وہ بچہ اللہ کی تقدیر میں کافر تھا اس لیے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں بڑا ہو کر وہ انہیں بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے کہ اپنے لڑکے سے انتہائی محبت انہیں اس کے دین کے اتباع پر مجبور کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں کوئی نیک اور اس سے بہتر اولاد دے وہ اقرب رحمہ یعنی اس کے والدین اس بچے پر جو اب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا پہلے سے زیادہ مہربان ہوں جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا ہے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان والدین کو اس کے بچے کے بدلے میں ایک لڑکی دی گئی تھی داؤد بن ابی عاصم کئی راویوں سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لڑکی ہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو چھبیس